اغل سہلن مرہبا اغلوں سہلن مرحبا جشن منائے سب مل کر جھنڈے لہرائے سب مل کر عید منائے سب مل کر نعرے لدائے آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سد لینے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہنا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلے پڑتی ہے کلما نور کا جو گدا دے لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دور مرحبا اهلا وسهلا مرحبا جشن منائے سب مل کر جنڈے لہرائے سب مل کر عید منائے سب مل کر نعرے لگائے مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کلب کہہ دو یارو مرحبا مصطفیٰ کہہ کر اے اس یاش یارو مرحبا یا مصطفیٰ بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا مصطفیٰ مفلس و غربت کے مارو مرحبا مصطفیٰ کہہ کے دامن کو پسارو مرحبا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو مال دارو مرحبا مصطفیٰ بادشاہ نام دارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو اے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ اے یتیمو بے سگارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو اے سجدہ گزارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو کعبے کے میناروں مرحبا ہبایا مصطفیٰ سبز گنبد کے نظاروں مرحبا ابایا مصطفیٰ سبز گمبد کے نظاروں مرحبا ابایا مصطفیٰ سہلن مر ہابا سہلن مر جشن منائے سب مل کر سب مل کر عید منائے سب مل کر نعرے لگائے سب مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے لاکھ شیطان ہم رو کے فضل رب سے تا ابد جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی رحمتوں کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے آ رہے گے شاف محشر اٹھو گے آسیو ہم گناگاروں کو حق سے بخش جائیں گے حشر میں زیر لیوائے حمد اے اتار ہم نات سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے دھوم گئے ابار دھوم گئے اخبار دھوم مرحبا اہلا و سہلا مرحبا جشن منائے سب مل کر جنڈے لہرائے سب مل کر عید منائے سب مل کر نام کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا